عبداللہ بن بن مصری نے نے کہا مجھے یونس ابن شہاب سے خبر دی کہا مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ حبش کا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چھیاسی